حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے بال بہت لمبے تھے چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمانے لگے نحوست ہے نحوست ہے چنانچہ میں واپس گیا اور انہیں کاٹ ڈالا اور پھر اگلے دن حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے کوئی بری بات نہیں کہی تھی اور اب یہ بہتر ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو